سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے نبی کریم قضائے حاجت کے لیے چلے گئے ادھر نماز کا وقت ہو گیا صحابہ نے نماز کھڑی کر دی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے آگے کر دیا جب نبی کریم تشریف لائے تو آپ نے ان کی اقتدا میں لوگوں کے ساتھ ایک رکت پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا تحقیق تم درستگی کو پہنچے ہو اور تم نے اچھا کیا ہے حدیث نمبر چھبیس سو چودہ مسند احمد